welcome to visual programming last lecture میں ہم نے بائنڈری ریسورسز کو لوکلائز کیا ہم نے لاجیکل ریسورسز کی ڈیٹیل ڈسکشن کی کس طرح انہیں اسٹیٹک ریفرنس اور ڈائنامک ریفرنس سے سے ریفرنس کر سکتے ہیں کس طرح پروسیجر کوڈ سے فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس کر کے ہم اسٹیٹک اور ڈائنامک ریفرنس کا بیہیویئر لے سکتے ہیں اینڈ میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن اسٹارٹ کی ڈیٹا بائنڈنگ کی ڈیٹا بائنڈنگ آج کے ہمارے لیکچر کا مین ٹاپک ہوگا اور ڈیٹا بائنڈنگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بیکاز یہ ڈیکلیریٹیولی یعنی زیمل میں دو ڈفرینٹ پراپرٹیز کو بائنڈ کرنے دیتا ہے ڈیٹا کا ورڈ جہاں بھی ہم یوز کرتے ہیں ڈاٹ نیٹ میں وہ usually means any dot net object collection an object represented database X M L file anything تو ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ data binding is an automated mechanism for binding properties of two different objects یعنی ایک آبجیکٹ اے ہے اور ایک آبجیکٹ بی ہے اور ان کی کوئی پراپرٹیز ہیں جن کو ہم آپس میں بائنڈ کر رہے ہیں آف کورس آبجیکٹ اے اور بی پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کی ہم ابھی بات کریں گے لیکن بائنڈنگ کا مین کانسیپٹ یہ ہے اب بائنڈنگ میں ہمارے پاس ایک سورس آبجیکٹ ہوگی ایک ٹارگیٹ آبجیکٹ ہوگی یعنی سورس آبجیکٹ کی کوئی پراپرٹی ہم ٹارگٹ آبجیکٹ کی کسی پراپرٹی سے بائنڈ کریں گے سورس آبجیکٹ کے اپ ڈیٹس ٹارگیٹ آبجیکٹس میں ریفلیکٹ ہوں گے تو سورس آبجیکٹ اس لیے اسپیشل ہے کہ اس کے اپ ڈیٹس مانیٹر ہوتے ہیں ٹارگیٹ اس لیے اسپیشل ہے اس میں اپ ڈیٹس ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کی ایگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم میں کلاسیکل ایگزامپل ڈسکس کی تھی ڈیٹا بائنڈنگ کی آپ کے پاس ایک لسٹ باکس ہے یا گریڈ ہے اور اس میں آپ نے کوئی ڈیٹا شو کرنا ہے فرام اے کلیکشن اور اے ڈیٹا بیس اور an X M L file کسی بھی سورس سے اور آپ آئیڈیلی اس ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں مثلاً ہماری جو یہ فوٹوز کی اپلیکیشن ایگزامپل چلتی آ رہی ہے بک کے ساتھ جس کا پورا سورس کوڈ ہے اس ایگزامپل میں آپ کے پاس فوٹوز شو ہو رہی ہیں ایک فولڈر کی اور جب آپ فولڈر سوئچ کرتے ہیں تو آپ ایک نئے فولڈر کی فوٹوز شو کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی فولڈر میں فوٹو ایڈ یا ریموو ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ کورسپونڈنگلی انٹرفیس میں ایڈ یا ریموو ہو جائے ٹریڈیشنل طریقہ کیا ہے یعنی اگر ہم ڈیٹا بائنڈنگ نہیں یوز کرتے تو کیا کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں اگر لیٹ سے کلیکشن کو لسٹ باکس میں شو کرنا ہے اس کولیکشن کو ٹریورس کرنا ہوگا for every item in the collection ہمیں ایک لسٹ باکس انٹری بنانی ہوگی اور اسے لسٹ باکس میں شو کرنا ہوگا کلیکشن میں کوئی بھی چینج آئے گی تو آپ کو وہ چینج لسٹ باکس میں مینولی ریفلیکٹ کرنی ہوگی آپ کو آئٹم ایڈ ہوا آپ ایک نیا لسٹ باکس انٹری ایڈ کریں گے کوئی آئٹم ریموو ہوا لسٹ باکس میں سے اسے سرچ کر کے ریموو کریں گے یہ سارا کام آپ کو مینولی کرنا ہوگا ڈیٹا بائنڈنگ میں کیا ہوگا آپ لسٹ باکس کو کہیں گے تمہارا ڈیٹا سورس یہ کلیکشن ہے and then you are done data data binding binding will کے take care of the rest تو جو سینٹر میں روٹ پہ ایک بائنڈنگ آبجیکٹ ہے بائنڈنگ نام کی بائنڈنگ نام کی آبجیکٹ میں ایک سورس ہے اور ایک ٹارگیٹ ہے اور بائنڈنگ نام کی آبجیکٹ یہ سارا سنکرونائزیشن کا میجک کرے گی کہ ایک آبجیکٹ میں اپڈیٹ ہو رہی ہے سورس آبجیکٹ میں تو وہ ٹارگیٹ میں کیسے ریفلیکٹ ہو بائنڈنگ آبجیکٹ بیسیکلی ایک آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی دوسرے آبجیکٹ کی دوسری پراپرٹی سے بائنڈ کر رہی ہے کورسپونڈنگلی ہمارے پاس بائنڈنگ نام کی ہی ایک مارک اپ ایکسٹینشن بھی ہے تاکہ ہم بائنڈنگس کو زیمل سے ریفر کر سکیں ہم سب سے پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹا بائنڈنگ ذرا کنکریٹ ہو کہ ہم کس کنسیپٹ کی بات کر رہے ہیں ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹری ویو ہے اور ٹری ویو میں کوئی بھی آئٹم سلیکٹ ہوتا ہے سلیکٹڈ آئٹم اور وہ سلیکٹڈ آئٹم ہم ایک ٹیکسٹ باکس میں شو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہم ایک ایونٹ ہینڈلر ڈریون طریقہ دیکھیں گے ایونٹ ہینڈلر ڈریون طریقہ کیا ہے کہ سلیکٹڈ کا ایونٹ آپ ہک کریں جیسے ہی وہ ایونٹ فائر ہو آپ ٹیکسٹ باکس کو چینج کریں اور ریفریش کر دیں سو دیٹ وڈ مین جیسے ہی آپ ٹریویو میں کچھ بھی سلیکٹ کریں گے ایونٹ فائر ہوگا وہ ٹیکسٹ باکس کو اپڈیٹ کرے گا that's the way without binding binding میں ہم پہلے سے یہ سارا کام شروع ہونے سے پہلے کہ وہ ٹریویو ڈسپلے ہو ہم پہلے سے ایک بائنڈنگ آبجیکٹ سیٹ اپ کر دیں گے جس میں ہم ان دونوں پراپرٹی سلیکٹڈ پراپرٹی اور ٹیکسٹ باکس کی جو ٹیکسٹ پراپرٹی ہے ان دونوں کو بائنڈ کر دیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا اس ایگزامپل میں سب سے پہلے ایک ٹیکسٹ باکس ڈکلیئر ہوا ہے ٹیکسٹ باکس کو ہم نے نام دے دیا کرنٹ فولڈر کا اور اس کے بعد ہم نے سلیکٹڈ آئٹم چینج کا ایونٹ ہو کیا treeview underscore selected item change میں اور اس ایونٹ ہینڈلر کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم ہم کرنٹ فولڈر جو کہ اس ٹیکسٹ باکس کا نام ہے ڈاٹ ٹیکسٹ کو سیٹ کر رہے ہیں کس چیز پہ tree view dot selected item جو کہ ایک ٹری ویو آئٹم ہے اسے کاسٹ کیا اور dot header dot to string اس کی جو ہیڈر ہے اس کی اسٹرنگ ریپرزینٹیشن لے لی اور وہ ٹیکسٹ باکس میں شو کر دی اینڈ دین ریفریش کال کر دیا اس کے بجائے اگر ہم بائنڈنگ یوز کرنا چاہیں تو ہم یہ ایونٹ ہینڈلر ہی نہیں یوز کریں گے اسے ہک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بجائے ہم کیا کریں گے ہم مین ونڈو میں جب انیشلائز کمپونیٹ کر لیا سارا ہمارا یو آئی ٹری بن گیا اس کے بعد ہم ایک بائنڈنگ کا آبجیکٹ بنائیں گے نیو بائنڈنگ بائنڈنگ کے ہم نے اب سورس اور ٹارگیٹ دو چیزیں سیٹ کرنی ہے سورس کیسے سیٹ کریں گے سورس میں ہم نے سیٹ کیا ٹری ویو کنٹرول یعنی ٹری ویو آبجیکٹ یہ سورس آبجیکٹ بتا رہے ہیں اب سورس آبجیکٹ کی ہم کس پراپرٹی سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پاتھ سے بتاتے ہیں سورس میں دو چیزیں آ گئیں ایک سورس آبجیکٹ اور ایک اس کا پاتھ کہ اس کی کس پراپرٹی سے بائنڈ کرنا ہے تو پاتھ میں ہم نے ڈیزائن کیا نیو پراپرٹی پاتھ اور کیا پاتھ ہے سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر تو بیسیکلی ہم tree view dot selected item dot header اس ایگزیکٹ پراپرٹی سے بائنڈ کرنے جا رہے ہیں ہم نے آبجیکٹ سیپریٹ بتایا پراپرٹی علیحدہ بتائی اس کے بعد اب ہم نے ٹارگیٹ سے اٹیچ کرنا ہے تو ہم نے ایک بائنڈنگ بنائی ایک بائنڈنگ آبجیکٹ جسے سورس کا بتا دیا جس کی اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا ہے اور کورسپونڈ اب اس پورے کے کے پورے بائنڈنگ کو لے ہم نے اسے سیٹ کرنا ہے اور وہ ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ہم کرنٹ فولڈر جو ہمارا ٹارگیٹ بلاک ہے current folder dot set binding یہ سیٹ بائنڈنگ کا میتھڈ ہے جس سے کسی ٹارگیٹ کے ساتھ ایک بائنڈنگ جوڑتے ہیں تو سیٹ بائنڈنگ کال کیا اس میں text text block dot property یہ وہ پراپرٹی ہے ٹارگیٹ کی جو ہم بائنڈ کرنے لگے ہیں اور کام اپ بائنڈنگ تو اگر دیکھیں تو ہم نے چار چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں سورس آبجیکٹ سورس آبجیکٹ کی پراپرٹی ٹارگیٹ آبجیکٹ اور ٹارگیٹ آبجیکٹ کی پراپرٹی ٹارگیٹ آبجیکٹ کیسے اسپیسیفائی کیا target object dot set binding call کیا اس سے ٹارگیٹ آبجیکٹ اسپیسیفائی ہوا اسے پیرامیٹر میں ٹارگیٹ کی پراپرٹی دی ٹارگیٹ پراپرٹی ہمیشہ ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے اینڈ دیٹس وائی کہ ہم نے اسے text block dot text property ہر ڈیپینڈنسی پراپرٹی کا اس طرح کلیئر نیم ہے جسے ہم نے یوز کیا ہے سورس کچھ کیسز میں ڈیپینڈنسی پراپرٹی نہیں بھی ہو سکتا اسے ہم دیکھیں گے کہ سورس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے بٹ اس کیس میں تو سورس بھی ڈیپینڈنسی پراپرٹی ہے which will work just fine وہ اپڈیٹس بھی دے گا ٹارگیٹ پراپرٹی اپڈیٹس کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اسٹیٹک اور ڈائنیمک ریسورس کے ریفرنس میں کہ ڈائنیمک ریسورس کا ٹارگیٹ ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہی اپڈیٹس کو لسن کر سکتی ہے اسی طرح سے ڈیٹا بائنڈنگ کا ٹارگیٹ بھی ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپڈیٹس کو لسن کر سکے تو بائنڈنگ کی چار چیزیں ہو گئیں source object source property target object target property ایک اور طریقہ بھی ہے بائنڈنگ کو سیٹ کرنے کا کہ ہم binding operations dot set binding call کریں اور اس میں explicitly target object target object کی پراپرٹی اور جو بائنڈنگ کا آبجیکٹ ہے جس کے اندر سورس اور سورس کی پراپرٹی پڑی ہے وہ پاس کر دیں انسٹیڈ آف کہ ہم ٹارگیٹ پے کال کریں بائنڈنگ آپریشنس کی اور کہاں ضرورت پڑتی ہے اس میں ہم کلیئر بائنڈنگ اور کلیئر آل بائنڈنگ سے فنکشنس ہیں جس کا مطلب ہم ایک بائنڈنگ ریموو کر سکتے ہیں بائنڈنگ ریموو کرنے کا ایک ایزیئر طریقہ جو کوئکلی ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے یہی جو ابھی پراپرٹی سیٹ کی ہے ٹیکسٹ پراپرٹی ٹیکسٹ بلاک کی تو آپ current folder dot text is equal T string لکھتے ہیں that would also remove the binding کیونکہ آپ نے ایک ہائر پرائرٹی طریقے سے اسے سیٹ کر دیا وچ از اے ڈائریکٹ ویلیو لیکن یہاں پہ آپ کو یاد آئے گا بہت شروع میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز ملٹیپل پلیسز سے ویلیوز لے سکتی ہیں جس میں ڈائریکٹ سیٹ کرنا ایک طریقہ ہے اسٹائلس ایک اور طریقہ ہے ڈیٹا بائنڈنگ ایک اور طریقہ تھا تو اگر ہم نے ڈیٹا بائنڈنگ کو ریموو کرنا ہے تو it's better to recall clear binding instead of setting a direct value جس کی ہائیسٹ پرائرٹی ہے تاکہ اگر کسی اور میتھڈ سے اس کی کوئی ویلیو آ رہی ہے مثلا آپ کسی برش یا کسی کلر کو ڈیٹا بائنڈنگ سے آپ نے سیٹ کیا ہوا تھا اور اس بائنڈنگ کو ریموو کر رہے ہیں تو یو وانٹ کہ جہاں بھی اسٹائل یا جس دوسری جگہ سے اس کی ویلیو آ رہی تھی وہ ویلیو آ جائے instead of forcing it to be C null اور empty string so that's where clear binding comes in کہ آپ جہاں پہ سیٹ بائنڈنگ کال کر سکتے ہیں آپ کلیئر بائنڈنگ بھی کال کر سکتے ہیں یہ جو ایگزامپل دیکھی ہے ابھی آپ نے ٹری ویو اور کرنٹ فولڈر کی اس میں اگر ٹری میں کچھ نہیں سلیکٹڈ تو آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں آئے گی ٹیکسٹ ایم ٹی ہوگا there won't be an exception یعنی جس طرح سے ہم نے ڈائنامک ریفرنس اسٹیٹک ریفرنس میں دیکھا تھا کہ وہ اگر اسے ویلیو نہ مل رہی ہو دیٹس این ایکسیپشن اور you need to fix that یہاں پہ وہ ایکسیپشن نہیں ہوگی انفیکٹ اسے ایک ڈیفالٹ ویلیو مل جائے گی اور ایکچولی آپ اس ڈیفالٹ ویلیو کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ جب سورس آبجیکٹ کوئی ویلیو نہ دے دے رہا رہا ہو ہو یا نل تو آپ آپ نے نے ٹارگیٹ میں کیا ویلیو دینی ہے تو یہ میکینزم ہے اب اس میکینزم میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بائنڈنگ کریٹ کی ہم نے پروسیجرل کوڈ سے بائنڈنگ کا ہم مین بینیفٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوٹلی ڈیکلیریٹو چیز ہے کچھ پراپرٹی سیٹ ہو رہی ہیں تو آف کورس یہ آپ کے پاس زیمل میں بھی سیٹ ہو سکتی ہے ڈیکلیریٹیولی سیٹ ہو سکتی ہے ڈیکلیریٹیولی کیسے کریں گے ہم بائنڈنگ نام کی مارک اپ ایکسٹینشن یوز کریں گے اس کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم زیمل میں بائنڈنگ ایکسٹینشن کیسے یوز کریں گے ہم یہی ٹیکسٹ بلاکس کرنٹ فولڈر کا لکھا کرنٹ فولڈر اس کا نام ہے جس طرح سے پہلے کیا تھا اور اس کے ٹیکسٹ میں ہم نے بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی اور بائنڈنگ ایکسٹینشن کو ہم نے ایلیمنٹ نیم پاس کیا ٹری ویو اور پاتھ پاس کیا سلیکٹڈ آئٹم ڈاٹ ہیڈر تو یہاں پہ وہ چاروں چیزیں سورس اور سورس پراپرٹی اور ٹارگٹ اور ٹارگٹ پراپرٹی کیسے ملیں بائنڈنگ کی مارک اپ ایکسٹینشن کے اندر ہم نے element name is equal to tree view دیا یہ اسے سورس آبجیکٹ ہے وہ بتا رہا ہے path selected item dot header یہ اسے سورس کی پراپرٹی بتا رہا ہے یہ ہم نے کس میں لکھا ہے ٹیکسٹ بلاکس جو اس کا نام کرنٹ فولڈر ہے یہ جس بلاک کے اندر ہے that is the target object اور یہ ایک ٹیکسٹ پراپرٹی کی اسائنمنٹ کے اندر لکھا ہے that is the target property تو اس طرح سے چاروں چیزیں اسپیسیفائی ہوئیں یہاں پہ ہم نے سورس جو پہلے ہم نے کوڈ میں اسپیسیفائی کیا تھا اس کی جگہ ایلیمنٹ نیم یوز کیا ہے اگر ہم سورس یوز کریں تو ہمیں اس طرح سے لکھنا ہوگا یعنی reference markup extension use کر کے ہم ٹری ویو ریفرنس کر سکتے ہیں but element name is of course an easier way source میں ہمیں آبجیکٹ دینا پڑتا ہے آبجیکٹ دینے کے لیے آپ کو reference markup extension use کر کے اس آبجیکٹ کا ریفرنس چاہیے ہوگا جبکہ ایلیمنٹ نیم میں آپ صرف اسٹرنگ نیم دے رہے ہیں تو that's an easier way to specify in XAML اگر آپ ویلو سیٹ کرنا چاہتے ہیں جب کچھ بھی سلیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ ٹارگیٹ نل ویلو کو کوئی ویلو دے سکتے ہیں تو ٹارگیٹ نل ویلو میں مثلاً آپ لکھ دیں نتھنگ از سلیکٹڈ تو جس ٹائم پہ ٹری ویو میں کچھ بھی سلیکٹڈ نہیں ہوگا تو ٹیکسٹ باکس میں یہ اسٹرنگ شو ہوگا اسی کی ایک اور ایگزامپل ہماری فوٹوز اپلیکیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کتنی فوٹوز شو ہو رہی ہیں تو آپ اسے اس طریقے سے شو کر سکتے ہیں آپ ایک لیبل بنائیں اس میں آپ نے نیم اس کا سیٹ کیا اور کنٹینٹ میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کریں سورس آپ نے سلیکٹ جو اسٹیٹک ریسورس فوٹوز فوٹوز کو آپ نے ایک ریسورس میں ڈال دیا اس طریقے سے آپ نے فوٹوز کی پوری کلیکشن ریفرنس کر لی اور اس کے اندر path is equal to count دے دیا تو اب فوٹوز میں جو کاؤنٹ پراپرٹی ہے وہ آپ کی اس جگہ سے بائنڈ ہو گئی ہے اب آپ کلیکشن کو چینج کریں گے تو یہ کاؤنٹ آٹومیٹیکلی چینج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اگر لیٹ سے آپ ایک کلیکشن میں سے کوئی چیز ریموو کرتے ہیں لسٹ باکس تو ابھی تک آپ مینولی اپڈیٹ کر رہے ہیں بٹ کاؤنٹ کو آپ کو اپڈیٹ نہیں کرنا پڑے گا کاؤنٹ بائنڈ ہو گئی ہے یہ آٹومیٹیکلی ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی جیسے ہی کلیکشن کی کاؤنٹ چینج ہوگی اگر آپ کسی نارمل ڈاٹ نیٹ پراپرٹی سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی ایسا آبجیکٹ جو ڈپینڈنسی کوئی پراپرٹی جو ڈیپینڈنسی پراپرٹی نہیں ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں بیسیکلی آپ کو ایک چینج نوٹیفیکیشن کا میکینزم چاہیے یعنی وہ آبجیکٹ آپ کو یہ بتائے کہ اس میں کوئی چینج آ رہی ہے اس کا جو پریفرڈ طریقہ ہے ڈبلو پی ایف میں دیٹ از کہ وہ I notify property change interface implement کرے I notify property change interface میں ایک ہی پراپرٹی چینجڈ ایونٹ ہے تو بیسیکلی اس نے یہ پراپرٹی چینجڈ ایونٹ فائر کرنا ہے اس پراپرٹی نے جب بھی اس کی ویلیو چینج ہو اگر کوئی بھی پراپرٹی یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے تو that property can be used as a source property جبکہ ٹارگیٹ پراپرٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں it's required to be a dependency property اب اگر آپ کی سورس پراپرٹی میں یہ ریکوائرڈ ہے تو لیٹ سے ادھر کاؤنٹ تھے جو کاؤنٹ کی پراپرٹی ہے وہ سیٹسفائی کرتی ہے تو آپ کی کاؤنٹ ساتھ ساتھ ہو گئی اب اسی فوٹوز اپلیکیشن کی مین ونڈو پہ آتے ہیں جہاں پہ ساری فوٹوز شو ہو رہی ہیں کیا ہم یہاں پہ ڈیٹا بائنڈنگ یوز کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایک کلیکشن ہے جس میں ایکچولی جو بھی فوٹوز ایک ڈائریکٹری میں وہ ہم نے لوڈ کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے مینولی انہیں ایک ایک کر کے لسٹ آئٹم ایڈ کیا ہے انفیکٹ ہم نے اس ایپلیکیشن میں ایک فائل سسٹم واچر کی کلاس یوز ہوئی ہوئی ہے جو فائل سسٹم میں چینجز مانیٹر کرتی ہے یعنی اگر کوئی فائل ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی ایڈ تو نہیں ہوئی اور اس کے ایونٹس کے اگینسٹ وہ کلیکشن میں انٹریز ایڈ کرتی ہے تو ابھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلیکشن میں انٹری ایڈ کی ساتھ ہی لسٹ باکس میں ایڈ کی کلیکشن سے ریموو کی ساتھ لسٹ باکس سے ریموو کی اگر ہم ایک اور سب فولڈر میں ڈبل کلک کر کے گئے ہیں ایک تو کلیکشن اپڈیٹ کرنی ہے نئے فولڈر کی پھر پورا لسٹ باکس ایمٹی کرنا ہے اور پھر اسے ٹریورس کر کے لسٹ باکس انٹریز بنانی ہے تو کیا ہم اسے بائنڈ کر سکتے ہیں اس میں ہماری پہلی ریکوائرمنٹ یہ آئے گی کہ جو کلیکشن ہے فوٹوز کلیکشن اٹ سیلف وہ چینج نوٹیفیکیشنس دے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کلیکشن سے ایک اور کلاس ڈرائیو کریں اور اس میں ایڈ اور ریموو کے جتنے میتھڈز ہیں وہ اوور لوڈ کریں اور پھر ہم چینج نوٹیفیکیشنس فائر کریں سو بیسیکلی ہم آئی پراپرٹی چینج نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کریں اس پی ایف میں ایک آبزرویبل کلیکشن کی کلاس ہے جو کلیکشن سے ڈیرائیو ہو کے ایگزیکٹلی یہی چیزیں کرتی ہے سو آبزرویبل کلیکشن کا مطلب ہے کہ اس کی چینج نوٹیفکیشن کو لسن کیا جا سکتا ہے سو جب بھی اس میں کچھ ایڈ یا ریموو ہوگا ایک اس کی پراپرٹی چینج نوٹیفیکیشن فائر ہوگی سو اینی ون کے لسن کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور اگر اس میں کچھ بھی ایڈ یا ریموو ہوا ہے تو جو بھی اسے لسن کر رہا ہے اس can update itself so far we are good کہ ہمارے پاس ایک کولیکشن آ گئی جس کی چینجز پہ ایک چینج ایونٹ فائر ہوتا ہے which means this whole object can be used as a source property تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس لسٹ باکس کو اس سورس پراپرٹی سے بائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیکسٹ باکس جس میں کاؤنٹ شو کر رہے تھے اسے بائنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ لیبل بنایا نم آئٹمس لیبل اس کے کانٹینٹ میں بائنڈنگ میں ہم نے سورس میں لکھ دیا سورس اسٹیٹک ریسورس فوٹوز تو یعنی ہم نے پوری فوٹوز کلیکشن کو بائنڈ کر دیا اس لیبل کی کانٹینٹ پراپرٹی کے ساتھ یہاں پہ نوٹ کریں کہ ہم نے پاتھ نہیں پاس کیا اگر ہم پاتھ کو اسکپ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ڈائریکٹلی اس آبجیکٹ سے بائنڈ کر رہے ہیں یعنی ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ایک آبجیکٹ دیں اور ساتھ ایک پراپرٹی پاتھ دیں وچ وڈ مین کہ آپ اس آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی سے پاس سے بائنڈ کر رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ایک آبجیکٹ پاس کریں اور پراپرٹی پاس دیں تو دیٹ مینس آپ ڈائریکٹلی اس آبجیکٹ سے بائنڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹلی فوٹوز کی کولیکشن سے لیبل کے کنٹینٹ کو بائنڈ کر دیا وٹ وڈ ہیپن اگر ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو آؤٹ پٹ میں لیبل میں جسٹ ایک کولیکشن لکھا ہوا آ گیا what is that that means کہ جو بھی وہ آبجیکٹ تھا وہ کلیکشن کا آبجیکٹ تھا اس کا ٹو اسٹرنگ کال کر کے اس نے وہاں پہ پرنٹ کر دیا ہے سو یہ تو ہم نے ایک کلیکشن کو آبزرویبل کلیکشن کو ایک سمپل لیبل کے کانٹینٹ سے ہم نے بائنڈ کیا تو وہ اس کا پوری کلیکشن کا ٹو اسٹرنگ کال ہوا اور وہ وہاں پہ پرنٹ ہو گیا ہاؤ اباؤٹ کہ ہم اس کلیکشن کو ایک لسٹ باکس سے بائنڈ کریں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کلیکشن کے ہر آئٹم کے اگینسٹ ٹو اسٹرنگ یا جو بھی کال ہوگا وہ کال ہو کے ڈیٹا پرنٹ ہو اور اس کے لیے ایگزیکٹلی لسٹ باکس اسے سپورٹ کرتا ہے بٹ جو آئٹمس پراپرٹی ابھی تک ہم یوز کرتے آئے ہیں جس کے اندر لسٹ باکس کے آئٹمس انسرٹ ہوتے ہیں وہ that's not a dependency property so that can never be a target of data binding but there is another property item source جو اسپیسیفکلی ڈیٹا بائنڈنگ کے لیے ایگزٹ کرتی ہے تو آئٹمس تو آپ یوز کرتے ہیں ڈائریکٹلی آئٹمس ایڈ ریموو کرنے کے لیے آئٹم سورس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں to a binding object which would be some collection اور وہ اس کولیکشن سے بائنڈ کر جائے گا اور آئٹمس پاپولیٹ ہو جائیں گے so how can we do that یہ کرنے کے لیے ہم بیسیکلی ایک لسٹ باکس ڈیفائن کریں گے اس کا نیم دیا اور اس کے آئٹم سورس میں ہم نے بائنڈنگ دے دی مائننگ کا سورس کیا ہے اسٹیٹک ریسورس فوٹوز تو ہمارے فوٹوز جو جو اسٹیٹک ریسورس ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ اس سے ہم نے بائنڈ کر دیا پاتھ نہیں دیا وچ مینس ڈائریکٹلی ہم اس کلیکشن سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی ہم اس کی آؤٹ پٹ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سارے پاتھس آ جائیں گے یعنی ہم نے ایک ٹری ویو بنایا ہوا اور ایسا ایک لسٹ باکس بنایا ہوا ہے تو لسٹ باکس بائنڈ ہو گیا ہے تو لسٹ باکس کے اگینسٹ جو بھی ہر ایلیمنٹ ہے اس کا by default just to string call ہو جائے گا جیسے ہم نے لیبل کے کانٹینٹ سے بائنڈ کیا تھا تو ہر ایلیمنٹ جو پورا آبجیکٹ تھا اس پہ ٹرو اسٹرنگ کال ہوا تھا اگر ہم لسٹ باکس کے آئٹم سورس سے بائنڈ کریں گے تو ہر کولیکشن آئٹم کے اگینسٹ ٹو اسٹرنگ کال ہو جائے گا تو یہ جو ٹو اسٹرنگ کال ہو رہا ہے اگین یہ اتنا نیٹ ڈسپلے نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جسٹ اسٹرنگ کال ہو جائے ہم اس کے کئی میتھڈس دیکھیں گے جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ ایک بہت سمپل میتھڈ دیکھتے ہیں جس سے ہم ڈسپلے تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ڈسپلے ممبر پاتھ کا ایک یوز کیا ہے جو کہ ایک لسٹ باکس کے اندر ایک پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی یہ بتاتی ہے کہ جب آئٹم سورس میں جو کلیکشن ہے اس کلیکشن کو ٹریورس کریں گے تو ہر ممبر پہ ٹو اسٹرنگ کال کرنے کے بجائے اس آئٹم کا ڈاٹ نیم کال کریں گے سو ورس دا آؤٹ پٹ اب آؤٹ پٹ ہماری تھوڑی بہتر ہو گئی اب ہمیں ہر جے پی جی فائل جو پکچرس فولڈرس میں ہے اس کا نام آ رہا ہے انسٹیڈ آف کہ ہمیں اس کا وہ فل پاتھ ہے جو اس کا ڈیفالٹ ٹو اسٹرنگ ہے تو یہ ڈسپلے ممبر پاتھ کی آپشن ہمیں کچھ پاتھ ڈسپلے کرنے دیتی ہے تو ہم نے آلریڈی بہت کچھ اچیو کر لیا ہے بہت سارا کام جو ہم کوڈ بیہائنڈ میں کر رہے تھے لسٹ باکس اور کولیکشن کو ان سنک رکھنے کا وہ اب آٹومیٹ ہو گیا اب ہم کولیکشن میں لیٹ سے جو ہم نے پیچھے کولیکشن بنائی ہے ہم نے ایک فولڈر ڈبل کلک کیا ٹریورس کیا ہم فولڈر جو کلیکشن ہے اسے کلیئر کرتے ہیں ایم ٹی کرتے ہیں تو لسٹ باکس خود ہی سے ایم ٹی ہو گیا ہم اس کلیکشن میں فائل سسٹم کے سارے فولڈرز ایڈ کرتے ہیں لسٹ باکس ساتھ ہی پاپولیٹ ہو گیا کیونکہ وہ اب بائنڈ ہو گیا ہے کیوں کیونکہ یہ کلیکشن ایک آبزرویبل کلیکشن ہے ہر بار ایڈ ہوتا ہے یہ ایک ایونٹ فائر کرتی ہے پراپرٹی کا اس ایونٹ کو لسٹ باکس لسن کر رہا ہے لسٹ باکس کے بجائے ایکچولی بیچ میں جو بائنڈنگ آبجیکٹ ہے وہ لسن کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ ٹارگیٹ ڈیپینڈنسی پراپرٹی کو سیٹ کیا جا رہا ہے so that's where binding comes in تو اب ہمیں لسٹ باکس کو اپ ڈیٹ نہیں رکھنا پڑ رہا آف کورس اس کا جو ڈسپلے ہے وہ ابھی تک ہم نے امیجز نہیں شو کیے ہم آئیڈیلی امیج شو کرنا چاہتے ہیں ہم ایک امیج پراپرٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے ایک نیم پراپرٹی ہے اس طرح ایک امیج نام کی اگر ہم پراپرٹی کر لیں اور پھر ڈسپلے ممبر پاتھ کو یوز کر کے اس امیج کو ڈسپلے کر دیں but we will actually see more flexible ways کہ یہ کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں what are those flexible ways اس میں ہم ویلیو کنورٹر یا ڈیٹا ٹیمپلیٹس یہ دو طریقے یوز کر سکتے ہیں وچ وی ول ڈسکس ان سم ٹائم اس کے علاوہ جو اب نیکسٹ چیز ہم ڈسکس کرنے لگیں کہ یہ جو اس میں لسٹ باکس میں سلیکٹڈ آئٹم ہے اس میں فردر ایک سپورٹ ہے سنکرونائزڈ ہونے کی what does that mean that means کہ اگر آپ کے پاس ایک سورس ہے اور اس سے ملٹیپل کنٹرولس بائنڈ ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹا بائنڈنگ کی ہم نے بات کی ہے کہ ڈیٹا بائنڈنگ میں ایک سورس ہے اور ایک ٹارگیٹ ہے سو so, اگر ملٹیپل بائنڈنگ سے سیم سورس کی ڈفرینٹ ٹارگیٹ سے وہ اس کو ڈیٹا ڈسپلے کر رہے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ تین لسٹ باکس ہیں جو تینوں ایک ہی سورس کا ڈیٹا ڈسپلے کر رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ڈسپلے کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں اس میں ڈسپلے ممبر پاتھ ایک طریقہ ہے جس کو یوز کر کے ایک ڈیٹا جو ہے وہ اس کا مے بی نیم شو کر رہا ہو ایک اس کا پاس شو کر رہا ہو ایک اس کے کور پراپرٹی شو کر رہا ہو تو یہ تین ہمارے پاس لیٹ سے لسٹ باکسز آ گئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک لسٹ باکس میں اگر ایک آئٹم سلیکٹ ہو تو ساتھ ہی باقی لسٹ باکس کی سلیکشن چینجڈ ہو چینج ہو یہ کرنے کے لیے ہمیں ایک سنکرونائز کی پراپرٹی سیٹ کرنی ہوگی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے تین لسٹ باکس بنائے ہیں اور سب میں یہ is synchronized with current item کو ٹرو کر دیا ہے دیٹ مینس کہ current item actually list box نہیں بلکہ somewhere in between binding میں ہے اور اب وہ سارے جو کرنٹ آئٹمس ہیں وہ سنکرونائزڈ ہیں ایک میں ہم نے نیم شو کر دیا ایک میں ہم نے ڈیٹ ٹائم اور ایک میں سائز اور سب کے آئٹم سورس میں ہم نے بائنڈنگ میں سورس فوٹوز کلیکشن دی تو تین لسٹ باکسز ہیں تینوں کلیکشن فوٹوز کلیکشن سے لنک ہوئے ہوئے ہیں ایک میں ڈیٹ ہے ایک میں سائز ہے اور ایک میں امیج ہے اور تینوں کا اس synchronize with current item true set ہوا ہے تو جیسے ہی کسی ایک لسٹ باکس میں آپ سلیکشن چینج کرتے ہیں کرسپونڈنگلی باقیوں کی سلیکشن چینج ہو جائے گی to look actually look like a single list box although کہ ان کی اسکرالنگ نہیں سینک میں ہوگی دیٹ سم تھنگ اگر جو آپ کرنا چاہیں تو آپ کو مینولی کرنی ہوگی یوزنگ ایونٹ ہینڈلرس لیکن سلیکشن سینکرائزڈ ہوگی تو اگر آپ ایک کوئی امیج سلیکٹ کریں گے تو اسی کی ڈیٹ اور اسی کا سائز دوسرے لسٹ باکسز میں سلیکٹ ہو جائے گا that's because of is synchronized with current item جب آپ لسٹ باکس میں یا آئٹم سورس یوز کرتے ہیں تو you can't use item source and items at the same time items is for explicitly setting items item source is for setting the source to for setting a binding to a collection item source آپ تبھی سیٹ کر سکتے ہیں جب آئٹمس ایم ٹی ہوں سورس سیٹ کر سکتے ہیں جب آئٹم سورس نہ لو اگر آپ اس کے اگینسٹ کریں گے تو بیسیکلی آپ کو ایکسیپشن آئے گی لیکن آپ آئٹمس کو ہمیشہ ریڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے آئٹم سورس سیٹ کر دیا آئٹمس آٹومیٹیکلی پاپولیٹ ہو گئے اب آپ ڈاٹ آئٹمس کر کے انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں چینج کریں گے تو ایکسیپشن آئے گی بیکاز آپ دونوں میتھڈ اکٹھے نہیں یوز کر سکتے ادھر you control items yourself اور you set data binding data binding میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں تین لسٹ باکسز ایک ہی ڈیٹا سورس سے بائنڈ کیے یہ تھوڑی کامن چیز ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم ایک ڈیٹا سورس لیتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ انفارمیشن ایک یوزر انٹرفیس میں شو کرتے ہیں so there is a way to specify data source a default data source at parent element level تو ہم سے ونڈو میں یا کسی فریم میں یا اسٹیک پینل میں یہ ڈیفائن کر دیں کہ یہ ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس ہے اور پھر جو ساری بائنڈنگس ہیں انہیں وہ سورس اسپیسیفائی نہ کرنا پڑے انلیس کہ انہوں نے کسی اور سورس سے کنیکٹ کرنا ہو تو ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس اسپیسیفائی کرنے کا طریقہ ہے and that's called a data context so data context کسی بھی ایلیمنٹ پہ سیٹ ہو سکتا ہے اور پھر وہ اس ایلیمنٹ اور اینی چائلڈ ایلیمنٹس کی بائنڈنگ کی ڈیفالٹ سورس بن جاتی ہے فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ایک اسٹیک پینل میں وہی اسی طریقے سے ہم شو کر رہے ہیں کہ ایک لسٹ باکس فوٹوز کی لسٹ باکس ہے اور ایک ٹیکسٹ باکس میں اس کی کاؤنٹ شو ہونی ہے what we can do is کہ اسٹیک پینل کے اندر ڈیٹا کانٹیکسٹ بنائیں ڈیٹا کانٹیکس میں ہم نے کیا لکھا اسٹیٹک ریسورس فوٹوز یہ ایک ڈیٹا کانٹیکسٹ ہو گیا source object default source object for bindings اس کے بعد ہم نے ایک لیبل بنایا جس میں نمبر آف آئٹمس کا اس کا کانٹینٹ میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی اور اسے پاس دیا کاؤنٹ کا کوئی سورس آبجیکٹ یا ایلیمنٹ نیم نہیں دیا وہ کہاں سے آئے گا وہ ڈیٹا کانٹیکس سے آئے گا سو دیٹ مینس کہ جو ڈیفالٹ ڈیٹا سورس یعنی ڈیٹا کانٹیکسٹ یعنی اس کیس میں فوٹوز کلیکشن ہے اس کی کاؤنٹ پراپرٹی سے بائنڈ کر لیں دوسرے کیس میں ہم نے لسٹ باکس جس میں پکچر شو کرنی ہے اس کا آئٹم سورس میں بائنڈنگ ایکسٹینشن یوز کی without any arguments without any setting any properties what does that mean that means کہ پاتھ ہم نہیں دینا چاہتے ہم سورس آبجیکٹ سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن سورس آبجیکٹ کہاں سے آ رہی ہے ڈیٹا کانٹیکس سے دیٹس وائی یہ ایم ٹی بائنڈنگ کی سینس بنتی ہے کیونکہ ایک ڈیفالٹ ڈیٹا سورس ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ لسٹ باکس اس ڈیٹا سورس سے بائنڈ ہو جائے اور اس آبجیکٹ اٹ سیلف سے بائنڈ ہو اس کی کسی پراپرٹی سے نہیں سو دیٹس وائی ہم نے یہاں پہ ایم ٹی بائنڈنگ لکھ دی ہے سو ڈیٹا کانٹیکسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ سورس کیا ہے and then you can show its different properties اور bind the source itself to some collection to some list box یہ کام آپ ڈیٹا کانٹیکس سے کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا زیمل ری یوز کو سوچیں تو اس کا فردر بینیفٹ ہے آپ لیٹ سے یہ سوچیں کہ آپ نے کوئی زیمل کا کمپونیٹ ری یوز کرنا ہے اور وہ کمپونیٹ سورس کو ایکسپلسٹلی مینشن نہیں کرتا نہ اب آپ وہ کمپونیٹ ڈفرینٹ جگہ پہ پلگ ان کریں جہاں پہ ڈیٹا کانٹیکس ڈفرینٹ ہو تو وہ ڈفرینٹ آبجیکٹ سے بائنڈ کر لے گا آف کورس وہ آبجیکٹس کمپیٹیبل ہونی چاہیے لیکن آپ کی جو ڈیکلیریشن ہے وہ یوزیج کانٹیکس میں نہیں ہے جہاں پہ آپ اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ ڈکلیریشن کانٹیکس میں ایک جگہ اسپیسیفائڈ ہے تو آپ ایک انٹرفیس جو کسی ایک ڈیٹا کے بارے میں اسے ایک بار ڈیٹا کانٹیکٹ اسپیسیفائی کریں گے and then you you can bind to its properties of course it stop from using source یعنی آپ ایک بائنڈنگ لیں اور اس میں ایکسپلسٹلی سورس یا ایلیمنٹ نیم دے دیں تو آپ ڈیٹا کانٹیکٹ سے بائنڈ نہیں کر رہے ہوں گے آپ کسی اور سورس سے بائنڈ کر رہے ہوں گے تو یہ تو ہماری ہو گئی بائنڈنگ کی ڈسکشن اب اس میں ایک مسئلہ ابھی تک ہے کہ ہم نے جو لسٹ باکس کے ساتھ کلیکشن بائنڈ کی ہم چاہتے تو یہ تھے کہ امیجز شو ہوں بٹ ابھی تک ہم صرف ان کے نام شو کرنے شو کر پائیں تو how can we control rendering یعنی ایکچولی جو بائنڈ کی ہے چیز وہ باؤنڈ چیز شو کیسے ہو یہ ابھی تک ہم نے کنٹرول نہیں کیا so there are actually three ways جن سے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں one of them only applies to strings جو اسٹرنگ فارمیٹنگ ہم اس کی اسپیسیفک کر سکتے ہیں and the other two value converters ہم ٹیکسٹ باکس کے اندر ٹیکسٹ پراپرٹی کے اندر ہم نے بائنڈنگ یوز کی ہے اور بائنڈنگ میں ہم نے ایک ایکسٹرا آرگومنٹ پاس کیا اسٹرنگ فارمیٹ کا سو اسٹرنگ فارمیٹ میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کاؤنٹ شو کیے ہے نیچے لائک تھرٹی فوٹوز ہیں تھرٹی شو ہوا ہوا ہے تو we want to see thirty photos instead of just thirty so ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایڈجسٹنٹ لیبل لگا لیں فوٹوز کے نام فوٹوز اس پہ لکھ دیں بٹ اگر ہم اسی کا کانٹینٹ چینج کرنا چاہتے ہیں we can use string format so string format کے اندر ہم نے ایک ٹی بریسز اور اس کے بعد بریسز کے اندر زیرو لکھا ہے that gets replaced with the actual bound value so یہ جو بریسز میں زیرو ہے that get with the actual اس کے بعد اس کے ساتھ آئٹمس پرنٹ ہو جائے گا سورس ہم نے اسپیسیفائی کیا فوٹوز کلیکشن پاتھ ہم نے کاؤنٹ ہم کاؤنٹ سے بائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ جو ایم ٹی بریسز ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ اسکیپ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں یعنی ایک ہم اگر یہ بریسز نہیں دیں گے تو that would mean markup extension یاد ہو مارک اپ ایکسٹینشن لک اپ کرنے کے لیے ہم بریسز یوز کرتے تھے تو ادھر ہم ان بریسز کو اسکیپ کرتے تھے ایم ٹی بریسز ڈال کے یا وہ اسٹرنگ کے بیچ میں ہو سو فار ایگزامپل یا وہ ایٹریبیوٹ نہ ہو پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس ہو so another way to write it is کہ ہم اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے لکھیں جس میں ہم binding dot string format separately لکھیں اور اب ہمیں ان ٹی بریسز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز نہیں ہو سکتی ایک اور بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو بریسز میں زیرو ہے یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہو مثلاً number of items colon braces میں زیرو اب بھی ہمیں ایم ٹی بریسز کی ضرورت نہیں کیونکہ اب بھی کنفیوژن نہیں ہو سکتی کنفیوژن صرف کب ہو سکتی ہے جب string format is equal to اور امیجیٹلی آپ بریسز سے اسٹارٹ کر کے کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں تو اسٹرنگ فارمیٹنگ صرف تب ورک کرتی ہے جب ٹارگیٹ پراپرٹی ایک اسٹرنگ ہو یعنی آپ جس ویلیو میں ویلیو ڈالنا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ باکس کی کانٹینٹ پراپرٹی وہ ایک اسٹرنگ ہو صرف تب آپ کی جو اسٹرنگ فارمیٹنگ ہے یہ ورک کرتی ہے اور اس کے تھرو آپ مائنر ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کرنسی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں مثلاً آپ اس میں زیرو کے آگے کالن ڈال کے بہت ساری اسپیسیفکیشنس کر سکتے ہیں کہ آپ کاما سیپریٹڈ چاہتے ہیں مثلاً ٹین تھاؤزینڈ ہے تو اس میں ایک کاما آ جائے یا آپ اسے کرنسی کے طور پہ شو کرنا چاہتے ہیں وچ از ایکچولی لوکلائزڈ کہ جو بھی کرنسی سمبل ہے وہ یوز ہو ڈالر ہے روپیز ہے اس کے ساتھ وہ شو ہو جائے گا تو there are lot of things you can do with this zero colon لیکن ایک لیول پہ آ کے آپ کی یہ لمٹ ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ پاورفل ٹیکنیکس کے لیے آپ کو ادھر ڈیٹا ٹیمپلیٹس چاہیے یا ویلیو کنورٹرس چاہیے جیسے اس ایگزامپل میں ہم نے آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ میں زیرو کالن سی دیا ہے تو ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ میں اگر انگلش سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو ڈالر سائن یوز ہو رہا ہے اگر لیٹ سے کورین سیٹ ہوئی ہے تو کورین کا سمبل سیٹ ہوا ہے اکارڈنگلی لوکلائز uh, ہو گیا ہے اسی طرح سے یہ جو ہم نے اب اسٹرنگ فارمیٹ کی جگہ آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ یوز کیا ہے تو ایکچولی ایک لسٹ آف یہ میں آپ کو لسٹ شو کر رہا ہوں کہ ڈفرینٹ کلاسز کے اندر ڈفرینٹ اسٹرنگ فارمیٹ کے پراپرٹیز موجود ہیں جس میں اسٹرنگ فارمیٹ یا کانٹینٹ اسٹرنگ فارمیٹ یا آئٹم اسٹرنگ فارمیٹ یا ہیڈر اسٹرنگ فارمیٹ یا کالم ہیڈر اسٹرنگ فارمیٹ یہ ساری ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ اکارڈنگلی باؤنڈ ڈیٹا کو فارمیٹ کر دیں گی اب آتے ہیں ہم ڈیٹا ٹیمپلیٹس پہ what are data templates so first of all جس طریقے سے ڈیٹا ٹیمپلیٹ جس طرح میں نے آپ کو اسٹرنگ فارمیٹ کی ایک لسٹ دکھائی میں آپ کو ڈیٹا ٹیمپلیٹ پراپرٹیز کی ایک لسٹ دکھاتا ہوں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈبلیو پی ایف میں آپ ڈیٹا ٹیمپلیٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹس دے سکتے ہیں آپ کانٹینٹ ٹیمپلیٹ دے سکتے ہیں کانٹینٹ کنٹرولس ٹیپ کنٹرولس میں آئٹم ٹیمپلیٹ دے سکتے ہیں ہیڈر ٹیمپلیٹ جو جن کنٹرولس میں ایک ہیڈر کا کنسیپٹ آتا ہے selected content template tab control میں یا ڈیٹا گریڈ میں آپ کے پاس رو ڈیٹیلس یا رو ہیڈر کا کنٹرولز آتے ہیں یا ڈیٹیلس ٹیمپلیٹ یہ سارے آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس جگہ پہ آپ ڈیٹا ٹیمپلیٹ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ڈیٹا ٹیمپلیٹ ہے کیا مگر ڈیٹا ٹیمپلیٹ بیسیکلی ایک آٹو اپلائیڈ یو آئی ہے یعنی ایک یوزر انٹرفیس کا آپ سب سیکشن بنا دیں گے اور وہ کسی چیز پہ آٹو اپلائی ہوگا مثلا آپ نے ایک ڈیٹا بائنڈنگ کی ہے اس ڈیٹا بائنڈنگ میں آپ نے لیٹ سے کلیکشن اور لسٹ باکس کو بائنڈ کیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آئٹم جب ڈسپلے ہو اس پہ ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ اپلائی ہو تو وہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ ایک سب سیٹ یو آئی ہے جو وہ پوری یو آئی شو کرے گا ایور اس آئٹم نے شو ہونا ہے مثلا ہم لسٹ باکس کے ساتھ اس میں ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں یہ ہم نے list box dot item template ہم نے جو ڈیٹا ٹیمپلیٹ ڈسکس کیے تھے اس میں ایک آئٹم ٹیمپلیٹ تھا جو لسٹ باکس یا ڈفرینٹ ایسے کنٹرولس جو کلیکشن سے بائنڈ کرتے ہیں ان کی ہر آئٹم پہ اپلائی ہوتا ہے تو list box dot item template ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اٹ سیلف ایک چونکہ زحمل میں اسپیسیفائڈ انٹرفیس ہے اس لیے ہم اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے سیٹ کر رہے ہیں کس چیز پہ ہم نے سیٹ کیا ہم نے اسے ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ پہ سیٹ کیا that's why the data template tag اور اندر ہم نے ایک امیج ڈال دیا جس کا سورس فی الحال ہم نے فکس کر دیا placeholder dot J P G let's see کہ اس ایپلیکیشن کا بنتا کیا ہے جب ہم اسے رن کریں گے تو اس ونڈو میں آف کورس یہ سارے امیجز سیم ہی امیج شو ہو رہے بٹ یہ نمبر آف امیجز اتنے ہی ہوں گے جتنے فولڈر میں فائلس ہیں یا آپ فولڈر ڈفرینٹ فولڈر میں موو کریں گے تو اس فولڈر کے نمبر آف فائلس اس میں آج کے حساب سے امیجز آئیں گے کوئی فائل ایڈ ریموو ہوگی تو that means we are actually data bind ہو گیا ہے بٹ ہر ایلیمنٹ جو ہم نے شو کیا ہے اس میں ایک ہی امیج شو کر دیا ہے زیمل میں کافی ایزی طریقے سے ہم نے شو کر دی ہے آف کورس ہم پروسیجر کوڈ میں یہ ٹیمپلیٹ شو کرنا چاہیں گے تھوڑا کمبرسم ہوگا بٹ ہم اس کو اب یہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کی وجہ سے ہم اس کی ویژل ریپرزینٹیشن ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں just by changing the data template جب ہم ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں تو then there is an implicit data context where does that context comes from ہوتا یہ کہ آپ نے ایک بائنڈنگ کی ایک کلیکشن کی ایک لسٹ باکس کے ساتھ اس کے بعد ایک لسٹ باکس کا آئٹم بنا اور اس آئٹم کے اگینسٹ ایک کلیکشن میں آئٹم ہے تو اب جب یہ آئٹم رینڈر ہوگا اس آئٹم کے اگینسٹ ایک ڈیٹا ٹیمپلیٹ اسکرین پہ شو ہوگا اور اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا جو امپلسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ آئٹم ہوگا سو لسٹ باکس کا ہر آئٹم ونس اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا ڈیٹا کانٹیکسٹ بنے گا and that's how we can access that item اگر ہم خالی بائنڈنگ لکھ دیں گے which would mean the implicit data context تو ہم اس ایکچوئل آئٹم کی بات کر رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس امپلیسڈ ڈیٹا کانٹیکسٹ کو یوز کر کے ایکچوئل امیجز کیسے شو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے صرف ایک چینج کی ہے کہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کے اندر جو امیج ہے اس کا سورس ہم نے بائنڈنگ سے سیٹ کیا ہے جس بائنڈنگ کا ہم نے سورس یا ایلیمنٹ نیم نہیں اسپیسیفائی کیا وچ مینس یہ ڈیٹا کانٹیکس سے بائنڈ ہوگا ڈیٹا کانٹیکسٹ اگر آپ اوپر دیکھیں کہیں ڈکلیئر نہیں ہے but there is implicit data context in every data template کیونکہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ کسی ایلیمنٹ کو رینڈر کرنے کے لیے یوز ہوگا وہ element data context implicit data context ہوگا اس ڈیٹا ٹیمپلیٹ کا تو اس امپلسڈ ڈیٹا کانٹیکسٹ جو کہ کولیکشن کا ایک آئٹم ہے وچ مینس وہ فوٹوز کولیکشن کی ایک فوٹو ہے اور اس کا ہم نے کون سی پراپرٹی دیکھنا چاہتے ہیں full path so path is equal to full path ہم نے اس کی فل پاتھ پراپرٹی لی اور یہ پراپرٹی کیا ہے اس امیج کا فل پاتھ تو اب ہم نے ڈیٹا ٹیمپلیٹ بنا دیا کہ امیج ہے جس کا سورس اس کولیکشن کے ایلیمنٹ کا فل پاتھ ہے اب جب ہم اسے رن کریں گے تو ہمارے ہم اس کے آؤٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ساری ڈفرینٹ فوٹوز ہیں یعنی جو بھی فوٹوز ہم لوڈ کریں وہ ایکچولی شو ہو رہی ہیں ٹیمپلیٹ میں ہم نے جو امپلسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ڈیٹا بائنڈنگ کی اب template itself data binding کے بغیر بھی یوز ہو سکتا ہے مثلا ہم کسی ایسی آبجیکٹ کے ساتھ ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم ڈیٹا بائنڈنگ نہ کر رہے ہوں but it always make sense to use data binding within the template یعنی ٹیمپلیٹ کے اندر it always make sense template کو آپ ریسورسز میں بھی اسٹور کر سکتے ہیں لاجیکل ریسورسز میں that helps you reuse the resource templates کی کچھ ایڈوانسڈ فارمس بھی ہیں لائک ہیرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ جس کو آپ ٹری ویو یا مینیو کے ساتھ جو ہیرارکل کنٹرولس ہیں ان سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں in fact template can be auto applied to some data type یعنی آپ ٹیمپلیٹ ڈیفائن کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ٹائپ کا کنٹرول ہو تو یہ ٹیمپلیٹ ہمیشہ اپلائی ہو ٹیمپلیٹ کے علاوہ جو دوسرا طریقہ آپ یوز کر سکتے ہیں رینڈرنگ کو کنٹرول کرنے کا that are converters converters custom logic ہے آپ کسٹم کوڈ لکھ سکتے ہیں جو کسی سورس آبجیکٹ کو مورف کر کے ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کرے یعنی ویلو کنورٹرس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ایک فنکشن لکھ کے دیں گے جو سورس آبجیکٹ کو اسٹرنگ ریپرزینٹیشن یا جس طرح بھی ریپرزینٹ کرنا ہے اس میں کنورٹ کرے یہ آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک لیبل یوز کیا ہے اور اس کے کنورٹر پراپرٹی میں ہم نے کہا ہے static static resource resource my my converter converter that means ایک ہے جو ریسورسز میں ڈیفائنڈ ہوگا تو ونڈو ڈاٹ ریسورسز کے اندر ہم نے ایک count to background converter یہ ایک ہمارا ویلیو کنورٹر ہے اس کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور اسے ایک کی دی ہے my converter that's how we can refer it اب ہمیں یہ ویلیو کنورٹر تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کلاس امپلیمنٹ کرنی ہے count to background converter اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ آئی ویلیو کنورٹر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہوگا اس انٹرفیس میں دو فنکشنز ہیں ایک کنورٹ کا اور ایک کنورٹ بیک کا کنورٹ کا فنکشن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سورس ٹائپ کو ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کرتا ہے اور ٹارگیٹ کا فنکشن کنورژن بیک کے لیے جس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کیس میں ہم کنورٹ بیک میں return dependency property dot unset value کر رہے ہیں کہ کنورٹ بیک ہم سپورٹ نہیں کر رہے بیسیکلی کنورژن میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ٹارگیٹ ٹائپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ٹائپ آف برش ہے یہ آپ دیکھیں اس کے پیرامیٹرس ادھر آبجیکٹ یا ٹائپ ہیں یعنی بالکل بیس کلاسز ہیں آپ کو اس کی ٹائپ کا چیک خود لگانا پڑے گا تاکہ یہ ویلیو کنورٹر صحیح جگہوں پہ یوز ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا ویلیو کنورٹر کسی ڈفرینٹ ٹائپ کو کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہو تو آپ نے ایرر چیک لگا دیا کہ یہ ایرر رن ٹائم پہ پکڑا جائے کہ آپ نے اس ویلیو کنورٹر کو غلط جگہ یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے ویلیو ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کر کے اسے پاس کیا بیسیکلی آپ ایک اسٹرنگ کو انٹیجر میں کنورٹ کر رہے ہیں اور آپ اس انٹیجر کی بیس پہ چوز کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا برش لینا ہے تو یہ ایگزامپل ہم نے کیوں انٹروڈیوس کی ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ برش چوز ہو بیسڈ آن اسٹرنگ ویلیو کہ وہ زیرو ہے یا نان زیرو ہے فار ایگزامپل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی فوٹو نہیں ہے تو ہم مینیو بار کو ریڈ کلر میں شو کریں یعنی جو ہم نے نیچے نیویگیشن کی بار دی ہے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ویلیو کنورٹر چاہیے یعنی اس برش پہ ایک ویلیو کنورٹر کے تھرو ویلیو اسائن کریں ویلیو آ کہاں سے رہی ہے فوٹوز ڈاٹ کاؤنٹ پراپرٹی سے آ رہی ہے لیکن فوٹوز ڈاٹ کاؤنٹ پراپرٹی میں ایک نمبر ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبر اگر زیرو ہے تو ہمیں ایک کلر کا برش چاہیے اور اگر نان زیرو ہے تو ڈفرینٹ کلر کا برش چاہیے یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں using a value converter value converter کے پیچھے کوڈ بیہائنڈ لاجک ہے it's not like a data template جو پورا کا پورا زیمل میں ڈیفائن ہو جاتا ہے which is more for showing and interface یعنی یو آئی ڈیفائن کریں اور اس کے بیچ میں ہم کوئی باؤنڈ ڈیٹا یوز کر لیں ویلیو کنورٹر اس کے بجائے ایک ڈیٹا ٹائپ کو دوسری ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم نے رینڈرنگ کے لیے تین چیزیں ڈسکس کی ایک اسٹرنگ فارمیٹنگ جو صرف اسٹرنگ ٹارگیٹ ٹائپس کے لیے اپلائی ہوتی ہے اسٹرنگ فارمیٹ کی ہم نے ایک لسٹ دیکھی بہت ساری کلاسز میں یہ اسٹرنگ فارمیٹ کی پراپرٹی ہے ڈفرینٹ ناموں سے دوسرا ہم نے ڈیٹا ٹیمپلیٹس دیکھے ڈیٹا ٹیمپلیٹس ایک یوزر انٹرفیس کا بلاک ہے جو پلگ ان ہوتا ہے every time for a collection instance یا ہیڈر کے لیے یا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ہم نے ایک لسٹ آف دیکھی جس میں ڈفرینٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹس جہاں جہاں ڈبلیو پی ایف میں یوز ہو رہے ہیں ان کی لسٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹ ہم نے ڈیفائن کر کے دیکھا ڈیٹا ٹیمپلیٹ کی کی چیز یہ کہ اس کے ساتھ ایک امپلسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے جو کہ وہ پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے جس کے لیے یہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز ہو رہا ہے تو ٹیمپلیٹ کے نام سے ظاہر ہے کہ اٹ از اے ٹیمپلیٹ اور اس ٹیمپلیٹ میں کچھ ڈیٹا پلگ ان ہونا ہے سو so وہ جو پلگ ان ہونا ہے ڈیٹا وہ through a data context provide ہوتا ہے so that was a data template and the third technique was value converter value converter کے کیس میں ہم ایک سورس ٹائپ کو ایک ٹارگیٹ ٹائپ میں کنورٹ کر رہے ہیں یعنی ٹارگیٹ ٹائپ جو آپ کی ٹارگیٹ ڈپینڈنسی پراپرٹی کی ٹائپ ہے اور سورس ٹائپ جو جس جہاں بھی ڈیٹا باؤنڈ ہوا ہوا ہے اس کی جو سورس ٹائپ ہے اور ویلیو کنورٹر جب یوز کریں گے تو اس کا کنورٹ میتھڈ کال کر کے وہ اسے اسکرین پہ شو کرے گا تو یہ یہ تین تین ٹیکنیکس ٹیکنیکس تھیں رینڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بائنڈنگ کا ان جنرل آج ہم نے کنسپٹ ڈسکس کیا بائنڈنگ آبجیکٹ ڈسکس کی کہ ایک سورس آبجیکٹ کی سورس پراپرٹی جسے چینج نوٹیفیکیشن سپورٹ کرنی ہے ایٹ لیسٹ کو باؤنڈ کر رہے ہیں کسی ٹارگٹ آبجیکٹ کی ایک ٹارگٹ پراپرٹی سے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈیپینڈنسی پراپرٹی ہو بائنڈنگ ڈکلیئر ہم نے کوڈ میں کر کے دیکھی ہم نے بائنڈنگ مارک اپ ایکسٹینشن سے کر کے دیکھی ڈیٹا بائنڈنگ میں ہمارے پاس کچھ ایڈوانس فیسلٹیز ہیں جس میں لائک جو ہم نے کلیکشن میں ڈیٹا بائنڈ کیا ہے اس کو ہم فلٹر کر سکتے ہیں اسے ہم گروپ کر سکتے ہیں اسے ہم سارٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک طرح کی ہم نیویگیشن دے سکتے ہیں وچ ول ڈسکس یہ چاروں چیزیں ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا بائنڈنگ کے اوپر یہ جو ہم ویو دے رہے ہیں بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ ہم ویو کو کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ہم سارے ٹاپکس نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ